السلام علیکم معذرت صاحب آپ تشریف تشریف خود اللہ کوئی میں کی پڑھانے کے لیے جا رہا ہوں میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے حضرت صاحب سوال یہ ہے کہ جو کچھ میں نے پوچھا وہ آپ نے بتا دیا تو آپ کتب دینی سے کیا یہ تو کتب اشرف علی تھانوی جو بندی ننوتوی شبی کے پاس تھی ہدایت الگ چیز ہے کتابوں سے ہدایت لینا الگ چیز ہے تو سوال یہ ہے کہ آپ مجھے کتاب میں کیا دکھائیں گے کہ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہے کتابوں میں کیا کچھ نہیں لگا سوال یہ ہے کہ ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ جو عورتوں کے عورتوں کو چھوڑو معاشرے کے جو حالات ہیں آپ خود کہہ رہے ہیں اس دور کے اندر جب بے راہ روی آتا رہتا ہے تو نیکی کی طرف ذرا سا بھی آئے وہ بہتر ہے زمانے کے اندر ارے بھائی جب بے راہ روی کو لوگ بے راہ روی کب سمجھ رہے ہیں وہ تو اس کو ترقی علم دین اور روج سمجھ رہے ہیں یہاں تو یہاں تو فضیہ نالم شیطان عمالحم یہاں جو کچھ تم بے راہ روی کہہ رہے ہو سکول کی تعلیم ان کو ترقی کہہ رہی ہے جو بے راہ روی ہے وہ سکول کی تعلیم کا نظام ہے ہاں جی اور سونے اسپیکر کو چھوڑے آپ آپ تشریف میں آپ سے بات کروں گا حضرت صاحب یہ تو چل خیالات ہیں جب آپ ہاں۔ ہمیشہ فون